ابو معاویہ نے سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے آخر تک اور حدیث کا ابتدائی حصہ شیطان تمہارے پاس حاضر ہوتا ہے ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چار